جوز نائن ہے یہ اسی کا کنٹینیوشن آئے گا جو ہم نے ایٹ جوز میں الیون نمبر جو رکو شروع کیے تھے اسی کا کنٹینیوشن اب جوز نائن میں آئے گا جو شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہی چیز ہے قوم کے سردار اور بڑے آدمی کہنے لگے شعیب ہمارے مذہب میں تم آ جاؤ ورنہ تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو شہر سے ہم نکال دیں گے اگر تم نہیں آنا چاہتے ہمارے مذہب پر تو ایک کام کرو ہم تم کو یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں تم بہت بڑے پاک باز نظر آتے ہو انہوں نے فرمایا ہمارا بھروسہ یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے پھر کیا ہو گیا پھر اچانک زلزلے کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا ان پر اور منکرین حق اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے ہیں ان پہ سخت عذاب آ گیا اب دیکھیں ہر قوم نے کوئی نہ کوئی بہت بڑی غلطی کی ہوئی تھی یعنی بہت ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خرابیاں تھیں کچھ نے کیا کیا جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ہومو سیکشولیٹی شروع کیا اور الگ الگ چیزیں الگ الگ قوم کے لوگوں نے جو برائی تھی ان میں تھیں کامن برائیاں تھیں آج آج کی امت میں دیکھیں ساری برائیاں ایک ساتھ ہیں سارے کے ساری برائیاں زینا یہ وہ ساری چیزیں حالانکہ ان قوم میں کامن یعنی زیادہ جو تھی وہ ایک چیز زیادہ پرومیننٹ تھی لیکن آج ہماری قوم میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بہرحال رکو نمبر ٹویلو ہیں آئے نمبر نائنٹی تھری سے لے کے نائنٹی نائن تک جس میں منکر بستیوں کا انجام جو اللہ کا انکار کرنے والے رسولوں کا انکار کرنے والے قرآن کا انکار کرنے والے ان کا انجام ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور اس بستی کے منکروں کو سختیوں اور نقصان میں مبتلا کیا ان پہ سختیاں آئیں ان پہ آزمائشیں آئیں تاکہ سرکشی سے باز آئیں اور آجزی اختیار کریں پھر ہم نے مصیبت راحت میں بدل دی یعنی مصیبت تھی اس کو چینج کر دیا راحت میں سکون وغیرہ کی چیزوں میں ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی جب وہ خوشحالیوں میں خوب بڑھ گئے تو اچانک اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا تو نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں جس طرح مصیبتیں آزمائش ہیں اسی طرح نعمتیں بھی آزمائش ہیں کبھی اللہ ان مصیبتوں کے بعد بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ تم کو آزمائے اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچتے تو ان پر آسمان و زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے کیا شہر کے بسنے والوں کو اس بات سے امان مل گئی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے آ جائے کیا اس سے وہ بے خوف ہو گئے کیا وہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہے یاد رکھو اللہ کی تدبیروں سے خسارہ پانے والے تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہو سکتے ہیں جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہی بے خوف ہو سکتا ہے ہاں؟ وہی تباہ ہو سکتا ہے وہی خسارے میں ہو سکتا ہے اس کے بعد رکو نمبر تھرٹین ہے آئے نمبر ہنڈریڈ سے لے کے ون ہنڈریڈ ایٹ تک جس میں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہوئی تھی اس کے بارے میں پہلی قوموں کے پاس رسول آئے مگر انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اپنے عہد پر قائم نہ رہے ان پہ اکثر بد کردار اور نافرمان تھے اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے رسولوں کو جھٹلانے والے تھے پھر ہم نے موسا علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا انہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلایا ان کا عبرت ناک انجام بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ کس طرح ان کا انجام ہو گیا موسا علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ہمت کے ساتھ صاف صاف بات کہنا شروع کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے مان لے اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اس نے نبوت کی کوئی نشانی مانگی فرعون کہنے لگا اگر سچ میں تو رسول ہے تو ایک کام کر کوئی تو نشانی دے تاکہ ہم سمجھے کہ تو سچ میں نبی ہے آپ نے لاٹھی پھینکی علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ ازدا بن گئی اور ہاتھ باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا تو یہ اللہ نے ان کو نشانی دی تھی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانی دی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ دی اور کچھ اور رسولوں کو کچھ اور نشانیاں دی ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں دکھائی اس کو کہ دیکھیں یہ میرے پاس نشانی ہے کہ میں رسول ہوں رکو نمبر فورٹین ہے ون ہنڈریڈ نائن سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹوینٹی سکس تک جس میں فرعون کے دربار میں جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح ہوئی کامیابی ہوئی اس کے بارے میں ہے فرعون سے سرداروں یعنی امیروں اور وزیروں نے کہنا شروع کیا کہ موسا تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے یہ تو جادوگر ہی دکھتی ہے کہ اس نے اس طرح لاٹھی پھینکی اور اذگا بن گیا اور جب ہاتھ نکالا تو چمکنے لگا یہ تو جادوگر ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے درباریوں نے مشورہ دیا کہ اس کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا جائے دوسرے جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ اس سے مقابلہ کیا جائے مص السلام سے جادوگر آئے تو وہ کہنے لگے اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا اب جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کس کے لیے آتے ہیں کچھ انعام پانے کے لیے کچھ بخشش پانے کے لیے لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ کسی سے کوئی اجڑ نہیں چاہتے سوائے اللہ کے تو کہنے لگے کہ ہمیں کچھ گفٹ ملے گا انعام دیں گے کیا ہم اوکے آ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے اس کے بدلے اگر ہم کامیاب ہو گئے تو فرعون کہنے لگا میں تمہیں اپنا خاص مقرب بناؤں گا میرے قریب کے رہیں گے تم مقرب تقرب تمہیں حاصل ہوگا مقابلہ اس کے بعد ہو گیا جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جادوگر ہوتے ہو کیا ہوتے ہیں کوئی جادو دیکھنے جاتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی دکھائی جاتی ہے وہ ایکچولی کیا ہوتی ہے ہوتی وہ نہیں ہے جو دکھا رہے ہیں کچھ اور چیز ہوتی ہے لیکن جتنے لوگ جادو دیکھنے آتے ہیں ان کے آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے شیطان کی مدد سے اس لیے وہ چیز ان کو اس طرح نظر آتی ہے جیسے کسی کے باڈی کو دو حصے میں کٹ کر دیتے حالانکہ وہ سچ میں کٹ نہیں کر رہے ہوتے سب کے آنکھوں پہ جادو ہو جاتا ہے تو اسی طرح جادوگروں نے سب کے آنکھوں پر جادو کر دیا تو کیا ہو گیا لوگوں کو رسیاں اور لاٹیاں صاف دکھائی دینے لگی حالانکہ تھی رسیاں اور لاٹیاں جو لکڑیاں تھیں موٹا لکڑا رہتا ہے وہ لیکن وہ ان کو سانپ نظر آنے لگا ہم نے موسا علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو تمہیں جو لاٹھی دی گئی ہے وہ زمین پر پھینک دو انہوں نے ایسا ہی کیا لاٹھی بہت بڑا ازدا بن کر تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گئی جو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹیاں تھیں ان کو موسا علیہ السلام کے لاٹھی نے جو لاٹھی جو سانپ بنی تھی ازدا بنی تھی اس نے سب کو کھا دیا اب جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا یا اللہ کا کوئی تو معجزہ ہے اس لیے جادوگر مغلوب ہو گئے ہار گئے وہ اور وہ بے ساختہ ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے ایکچولی آتا ہے کہ سجدے میں گرائے گئے اوکے تو سجدے میں گر گئے وہ سب کہنے لگے آمنا رب العالمین موسا و ہارون ہم رب العالمین پر ایمان لائے وہ رب العالمین جو موسا اور ہارون کا رب ہے انہوں نے اس طرح کیوں کہا کہ موسا اور ہارون کا رب ہے کیونکہ فرون جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا تو کبھی کہیں غلط فہمی نہ ہو فرعون کو کہ وہ اسے ہی سجدہ کرے اور اس کی عبادت کرے اس لیے جیسے کہ فرون کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں اس لیے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے سارے جادوگروں نے کہا اس رب پہ ہم ایمان لائے جو موسا اور ہارون کا رب ہے اس لیے انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی پھر فرعون نے جادوگروں کو سولی پر چڑھانے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں دی کیا تم میری بات نہیں مانتے ہو میری اجازت کے بغیر کام کیا اب تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور ہاتھ پاؤ کاٹے جائیں گے تمہارے مگر سچا ایمان ایسے روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہرگز ڈرا نہیں سکتی وہی بات ان جادوگروں کے ساتھ ہو ان جادوگروں کے ساتھ وہی بات ہوئی ایمان لانے کے بعد جادوگر ایسے بے پرواہ ہو گئے کہ سخت سے سخت جسمانی عذاب کی دھمکیاں بھی انہیں ہلا نہیں سکیں انہوں نے دعا کی ربنا افرغ یعنی اونڈھیل دے صبر دے نہیں کہا کیونکہ یہاں پر اتنی سخت تکلیف ہاتھ پاؤں کاٹے جانا بہت زیادہ صبر مانگتا ہے اس لیے انہوں نے کیا کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر اونڈھیل دے پور کر دے ہم پہ اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہو فرما بردار ہو تو اس لیے اتنی بڑی صبر کی ضرورت تھی انہیں یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ جسٹ کسی چیز نے کاٹ لیا اور اس کے لیے صبر مانگ رہے یا کوئی چھوٹی موٹی تکلیفیں ہو رہی ہے اس کے لیے صبر نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹا جانا سولی پہ چڑھایا جانا بہت زیادہ تکلیف کی چیز تھی اس لیے اللہ ہم پہ صبر اڈیل دے اڈیل دے ہم پر پھر روکو نمبر ففٹین ہے آیا نمبر ون ٹوینٹی سیون سے لے کے ون ٹوینٹی نائن تک جس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا فرونی منصوبہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بن اسرائیل کے جو بچے تھے ان کو فرعون نے ایک پلاننگ سے ان کے بچوں کو انہیں بیٹوں کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کے بارے میں فرون کے قوم کے سرداروں نے فرعون کو بھڑکانا شروع کیا کہ کیا تم موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دوں گے وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھیریں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں یعنی فرون کا بھی کچھ معبود تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا تھا تو وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دے تو تمہیں اس طرح کرنے دو گے ان لوگ کو تو اب کیا ہوا فرون نے بنی اسرائیل کے جو نومولود بچے تھے نیو بورن بیبیز تھے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا پلاننگ کی موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا صبر کرو اور اللہ کی مدد چاہو زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث اس کے پرہیزگار بندے ہوں گے جو متقی بندے ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے اسرائیلی کہنے لگے موسا آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے تھے تم ہماری قوم میں آنے سے پہلے تم ہمارے ساتھ آنے سے پہلے ہم پہلے بھی تو ستائے گئے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے یعنی رسول ہونے کے باوجود بھی ہمارا یہی حال ہوگا تو اس میں کیا فرق ہے تو موسا علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اللہ جلد ہی اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس کا جانشین بنائے گا انسان جلدائی میں بہت رہتا ہے نا کہ ابھی کے ابھی میری تکلیفیں دور ہو جائے ابھی کے ابھی جو بھی پرابلمس ہے وہ سالو ہو جائے تو یہی حال ان لوگوں کا تھا تو علیہ السلام نے ان کو دلاسا دیا کہ تم ہی جانشین بننے والے ہو اور دشمن ہلاک ہونے والے ہیں اس کے بعد رکو نمبر سکسٹین ہے آئے نمبر ون تھرٹی سے لے کے ون فورٹی ون تک جس میں اعلی فرون پر اللہ کا عذاب اور بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہیں فرمایا ہم نے آلے فرعون کو طرح طرح کی مصیبتوں مثلا طوفان ٹڈی جوئیں مینڈک اور خون وغیرہ کی مصیبتوں میں گرفتار کیا الگ الگ ان کو مصیبتیں آتی رہی ایک مصیبت ٹلتی تھی دوسری آ جاتی تھی جب کوئی نئی مصیبت آتی تو یہ لوگ کیا کرتے فرونی موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرواتے کہ تمہارے رب سے دعا مانگو کہ یہ ہماری جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے اور بنی اسرائیل کو ہم پھر آزاد کر دیں گے یہ بھی وعدہ کرتے تھے وہ لوگ کہ اگر ہماری مصیبت ٹل گئی تو پھر ہم ایک کام کریں گے تمہارے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے تمہارے ساتھ بھیج دیں گے مگر تکلیف دور ہونے کے بعد پھر غداری کرتے اپنے وعدے خلافی کرنا شروع کرتے وعدہ پورا نہیں کرتے بلاخر اللہ تعالیٰ نے آل فرون کو سمندر میں غرق کر دیا ڈوب گئے سارے کے سارے آل فرون اور بے بس کمزور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات پوری ہو گئی کون سی بات اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس زمین کے وارث تم ہوں گے وہ بات پوری ہو گئی اور یہ دشمن تباہ ہو گئے برباد ہو گئے آگے فرمایا کہ بنی اسرائیل سمندر سے پار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بوتوں پر مجاور بنے بیٹھے ہیں سمندر جب پار کر رہے تھے جب یہ گرک ہو گئے آلے فرون تو یہ سمندر پار کر کے اس طرف دوسری طرف جا رہے تھے تو دیکھیں کہ راستے میں کچھ لوگ بت کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بنی اسرائیل نے کہا اے موسا ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دے جو یہ لوگ پوجا کر ہیں ایسا ہی کچھ تو اسٹیچو وغیرہ بنا کے دے دیں جیسا ان کے لوگوں نے بنا رکھا ہے یعنی بچوں جیسی حرکتیں جو دیکھے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے جیسے بچے ہوتے ہیں نا کبھی آپ بازار میں کبھی لے جائیں بچوں کو تو جو چیز خوبصورت نظر آتی یا کوئی چیز ایسی ان کو لگتا ہے دل لگ جاتا ہے اس چیز سے تو بولتے ہیں ہمیں یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دو تو اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں بچوں جیسی حرکت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افسوس تم پر تم سب جاہل قوم ہو یہ لوگ جس طریقے پہ چل رہے یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں پوتوں کے یہ جس طریقے پہ چل رہے ہیں وہ تو تباہ ہونے والے برباد ہونے والے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو کیوں بھول گئے ہو تم نے اتنے جلدی فرعون کی غلامی کے دن کو بھی بھلا دیا تمہیں یاد نہیں کہ تم فرون کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے تھے کتنی تکلیفیں تم کو دیتے تھے تو اب ایسی باتیں کرنے لگے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی یہ بڑا امتحان تھا اور یہ کیا جاہلوں کی باتیں کر رہے ہیں پھر رکو نمبر سیونٹین ہے آیا نمبر ون فورٹی ٹو سے لے کے ون فورٹی سیون تک جس میں موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تھے اس کے بارے میں آتا ہے موسا علیہ السلام کو کوہتور پر چالیس راتیں گزارنے کا حکم ہوا وہ اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر آ گئے تھے ان کو نائب مقرر کیا کہ میرے پیچھے تم ان کی قوم کی جانشی نہیں کرنا کیونکہ کوئی تو لیڈر ہونا چاہیے نا نہیں تو بھٹک جائیں گے سب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اللہ سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کے تو انہوں نے اللہ کی جھلک دیکھنے کی درخواست کی کہا کہ اللہ میں تمہیں تیری ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں مگر جب تجلی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے کیونکہ اس دنیا میں انسان سے پاسیبل ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے کوئی اگر کہتا ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا وہ بڑا جھوٹا ہے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا جیسے آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ سب جھوٹے ہیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے اس دنیا میں دیکھنا صرف ایک تجلی پڑی اللہ کی کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسا علیہ السلام بے ہوش گرے پڑے تھے اور پہاڑ اللہ کی تجلی سے کیا ہو گیا ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پہاڑ کے کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے پہاڑ وہ بھی ٹکڑے ہو گئے موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چنا اور فرمایا تورات میں ہر قسم کی ہدایت لکھ دی گئی ہے جو بھی ہدایت کی چیزیں ہیں اس تورات میں لکھ دی گئی ہے اور تختیوں پہ دی گئی تھی لکھی ہوئی جیسے اللہ نے قرآن جو ہے آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا تھا نا دل پہ نازل ہوئی لیکن جو تورات تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں تختیوں کی شکل میں ملی تھی تو اللہ نے کہا کہ اس میں ساری ہدایت کی جو چیزیں ہیں وہ لکھ دی گئی اسے مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اسے اس کے اچھے اچھے حکموں پر عمل کرے اور سارے حکم اچھے ہی ہوتے ہیں اللہ کے اللہ نے سارے حکم اچھے ہی دیے ہوئے بہترین حکم دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر سرکشی کرنے والے دنیا بھر کی نشانیاں دیکھ لے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ کتنی نشانیاں پڑی ہوئی ہے زمین پر اس کو بھی دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائیں گے یاد رکھو جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی اور آخرت کا انکار کیا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا کتنے بھی اچھے کام کیے ہو لیکن ایمان نہیں ہے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے آیاتوں کو جھٹلا رہے تو سارے ملٹی پلائی بائی زیرو ہونے والے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہ اپنی کرتوتوں کا بدلہ پائیں گے جو بھی کر رہے ہیں رکو نمبر ایٹین ہے آیا نمبر ون فورٹی ایٹ سے لے کے ون ففٹی ون تک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی جو پوجا ہوئی تھی اس کے بارے میں ہے بنی اسرائیل مصر کے بت پرستوں اور مشرقوں کے ساتھ رہ کر بت پرستی سے اس درجے مانوس ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ رہ رہ کر ان کو بھی اس کا شوق ہو گیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک کوئی بت ہو جائے ہم اس کی پوجا کریں کیونکہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا انسان ویسے بننے لگتا ہے چنانچہ موسا علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوہتور پر گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے گائے کے بچھڑے کی طرح کوئی مورتی بنائی اپنے سب زیور لے کے اس کو پگھلا دیا اور اس سے گائے کے بچھڑے کی کاف کی ایک مورتی بنا دی اور اس کی پوجا بھی انہوں نے شروع کر دی تھی جب موسا علیہ السلام واپس آئے تو ان پر سخت غضبناک ناک ہو گئے بہت غصہ کیا ان کے اوپر اور کہنے لگے افسوس تم پر ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے میرے بعد تم نے کس برے طریقے پر میری جانشنی کی میں نے تمہارے اوپر سب سونپ کے گیا تھا کام تم نے یہ کیا کیا کس طرح میری جانشنی کی تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے ماں کے بیٹے میں کیا کرتا لوگوں نے مجھے کمزور جانا بے حقیقت جانا کمزور جانا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے اب آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ لوگ مجھ پر ہنسنا شروع کر دیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا قصور بخش دے اور میرے بھائی کا بھی اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو اور ہم راہمی نے ان جاہلوں سے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو ہم پہ رحم کر اور ہمارا قصور معاف کر دے کیونکہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں کر رہے تھے یہ لوگ پھر رکو نمبر نائنٹین ہے آیا نمبر ون ففٹی ٹو سے لے کے ون ففٹی سیون تک جس میں بنی اسرائیل کی گستاخی اور نبی امی کی بشارت امی یعنی ان لیٹر جو لکھا پڑھا نہیں ہے تو آپ وسلم کیا تھے لکھے پڑھے نہیں تھے نا تو اس لیے انہیں نبی امی کہا جاتا ہے تو ان کی بشارت ان کی خوشخبری اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں پر اللہ کا غضب ہوگا اللہ غصہ ہوں گا وہ لوگ کے اوپر جو بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی پائیں گے لیکن جو لوگ غلطی کرنے کے بعد جلد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ رحم فرماتا ہے تو جب بھی غلطی کوئی ہو جائے فوراً توبہ کر کے رجوع کر لے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رحمت کی امید بھی رکھیں جب مسا علیہ السلام کا غصہ اترا تو مسا علیہ السلام نے تورات کی تختیاں اٹھا لی کیونکہ ان کے ہاتھ سے تختیاں اتنے غصے میں تھے کہ ان کے ہاتھ سے تختیاں تک گر گئیں تو پھر بعد میں کیا کیا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انہوں نے وہ تختیاں تورات کی تختیاں اٹھا لی اپنے ہاتھ میں تورات میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو کوہ طور پر بلایا کیوں بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے وہ خود سن لے اور ویسے بھی ان کے بہت سارے ڈیمانڈ تھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کلام کرتے ہیں بہت ان میں کڈش ٹائپ جو بچوں والی باتیں تھیں تو ان کو لے کے گئے ستر آدمیوں کو آپ لے کے گئے تو صرف کام یہ ہونا چاہتے کہ وہ دیکھ لیتے کیا کہ رب بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اب اور ڈیمانڈنگ شروع ہو گئی ان کی ان لوگوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا اس پہ نہیں وہ سیٹسفائی ہوئے وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کو بھی دیکھنا ہے نعوذ باللہ کے اتنے بڑے بڑے مطالبے کرنے لگے کہ ہم اللہ کا دیدار چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا وہ ستر کے ستر آدمی ہلاک ہو گئے ختم ہو گئے مر گئے مصع علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب ایسی بات کے لیے جسے ہم میں سے چند بیوقوف کر بیٹھے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اللہ نے فرمایا میرا عذاب جسے میں چاہوں اسے میں پہنچاتا ہوں رہی میری رحمت تو وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو برائیوں سے بچنے والے اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو زندگی دے دی تو یہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا پھر بھی کیا ہوا پھر بھی وہ ہٹ درم تھے ماننے والے نہیں تھے بہت زیادہ وہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرنے والے لوگ آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے رسول نبی امی اس کی پیروی کریں گے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے کیونکہ ان کے تورات اور انجیل میں لکھ دیا گیا تھا کہ ایک نبی لاسٹ نبی آئے گا آخری نبی جو امی ہوگا تمہارے تورات میں اور انجیل میں لکھ دیا گیا تھا یہ رسول نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا لوگوں کے بوجھ اتاریں گا اور ان کے توک نکال دیں گا کیونکہ ان کے اوپر کتنے سارے ریسٹرکشن تھے جیسے چربی وغیرہ حرام تھی پھر اگر کوئی چیز گندگی لگتی تھی ان کے کپڑے کو تو کپڑا پھاڑ کے نکالنا پڑتا تھا صرف صاف کر کے پاک نہیں ہوتا تھا اور کئی ریسٹرکشن تھے تو تمہارے جو توق ہے اس کو بھی نکال دے گا بوجھ اتار دے گا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے آپ کی مدد کریں گے اور قرآن مجید پر ایمان لائیں گے وہی کامیاب ہوں گے وہی لوگ ہیں کامیاب تو کامیابی چاہتے ہیں تو پھر یہ کام کرنا ہوگا کہ تم نے نبی امی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا ہوگا ان کی باتیں ماننی ہوگی تو رکو نمبر ٹوینٹی ہے آیا نمبر ون ففٹی ایٹ سے لے کے ون سکسٹی ٹو تک جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے بارے میں ہے اور بدی اسرائیل کی جو سرکشی ہے اس کے بھی بارے میں بتایا گیا ہے کہا اے پیغمبر آپ لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں یعنی قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لیے رسول ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اے لوگوں اب مجھ پر ایمان لاؤ اور میری لائی ہوئی کتاب پر تاکہ تم ہدایت پاؤ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لانا ہوگا اور کتاب پر بھی یعنی قرآن پر بھی ایمان تم کو لانا ہوگا تب جا کے تم ہدایت پاؤ گے پھر آگے بنی اسرائیل بارہ گروہ میں بٹ گئے تو ہم نے ان کے لیے بارہ چشمے جاری کر دیے ان میں بادلوں کا سایہ کر دیا کھانے کے لیے من اور سلوا بھی مہیا کیا انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی عطا کی مگر بنی اسرائیل دین کے احکام پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے بجائے ہیلے بہانے تراشنے لگے تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا روایت میں آتا ہے کہ جیسے کچھ آسمان سے ان کے اوپر عذاب تھا بیماری تعاون وغیرہ کی بیماری ڈال دی گئی تھی اور کئی لوگوں کو ختم کیا گیا تھا بہرحال رکو نمبر ٹوینٹی ون ہے آیا نمبر ون سکسٹی تھری سے لے کے ون سیونٹی ون تک جس میں بنی اسرائیل کے ہیلے کے بارے میں ہیں بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو انہوں نے ہیلا تراشنا شروع کیا اور دریا کے کنارے گڑا کھود لیا گڑا کھودا یا پھر جال ڈال دیا تھا وہ ہفتے کے دن ہی مچھلی نظر آتی تھی اور دوسرے دن اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں تو کیا کرتے تھے وہاں پر جال بچھاتے تھے گڑا کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ذریعے وہ ہیلے بہانے سے مچھلیوں کو پکڑتے تھے ان میں مچھلیاں آ جاتی تو انہیں پکڑ لیتے اور کہتے کہ یہ خود آ گئی ہم نے تھوڑی ان کا شکار کیا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ایک دن پہلے اس طرح سی حرکتیں کر لیتے تھے تاکہ ہلا بہانہ ہو جائے کہ ہم تو گئے ہی نہیں تھے تو پھر ہمارے اوپر کیوں آ رہا ہے ہم نے تھوڑی وہ نافرمانی کی ہم نے شکار ہی نہیں کیا حق پرستوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرو یہ تو ہیلے بہانے ہیں مگر وہ توبہ پر ہرگز تیار نہ ہوئے وہ مانے نہیں وہ اپنا کام کرتے رہے نافرمانی حد سے بڑھ گئیں تو انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا کھنزیر بنا دیا گیا پھر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ بنے اسرائیل شرارتوں سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو انہیں ذلیل و خوار کر دیں گے اچھا اور ایک بات آتی ہے بندر اور کھنزیر تو کئی لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بندر کی طرح شکلیں نظر آتی ہے کچھ انسانوں کی تو کیا یہ وہی لوگ ہیں تو یہ بات یاد رکھے جو بن گئے تھے نا ان کو ختم کیا گیا ان کی نسلیں نہیں چلیں ان کی نسلوں سے کوئی اولادیں نہیں ہوئی ان کو ختم کیا گیا تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی ہے وہ نکال دیں بہرحال اس کے بعد بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے ہیں نیک وکار اور بد کردار ان کے بعد برے جانشین آ گئے وہ دنیا کے آدنا سامان کے لیے حقیر سامان کے لیے دین کو بیج ڈالتے جیسے دوسروں سے رشوت وغیرہ لیتے تھے اور کچھ بھی اپنی طرف سے فتویٰ دیتے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور ان کے لیے بھی فائدہ ہو جائے تو اس طرح سے دین کو بیج ڈالتے اور کہتے کہ ہمیں تو اس کی معافی مل جائے گی کیونکہ ہم تو یہود ہیں نا ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں پیارے ہیں تو ہماری تو معافی ہو جائے گی فرمایا گیا اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامیں اور نماز قائم کرے تو اللہ ان کے اجر ضائع نہیں کرے گا اگر تم یہ کر رہے ہو تو تم کا اجر ملے گا اگر اس کے خلاف کر رہے ہو تم اس طرح سے ہیلے بہانے بنا رہے ہو اور اس طرح سے غلط فتوے دے رہے ہو تو تم اس میں شامل نہیں ہو رکو نمبر ٹوینٹی ٹو ہے آئے نمبر ون سیونٹی ٹو سے لے کے ون ایٹی ون تک جس میں وعد الست اور اس کو بھول جانے والے اس کے بارے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیٹ سے نکال کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں السط بے رب بکم سبھی نے یہی گواہی دی کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں اور وعدہ بھی لیا وعدہ انہوں نے کیا کہ آپ رب ہے رب ہے تو کیا ہے ہم تیری عبادت کریں گے اور تو جو کہے گا وہ ہم کریں گے یہ وعدہ ہے نا رب مان رہے تو رب جس کو مانتے ہیں اس کی ہر بات مانی جائے گی لہٰذا اب کسی مشرق یا بدامال کے لیے یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو اختیار کیا وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تو باپ دادا کی پیروی کی انہوں نے جو کیا وہی ہم کر رہے ہیں اور وہی کر رہے تھے تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ آلریڈی بتا دیا گیا آج تم کو کہ تم نے یہ وعدہ لیا تھا تاکہ یہ کیوں لیا گیا حجت تمام کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انہیں پہلی بد کردار قوموں کے انجام بد سے آگاہ کرو وان کر دو اللہ سے جو ہدایت پائے گا اس کو ہدایت ملے گی وہی ہدایت پائے گا مگر جو لوگ خسارے میں ہوں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی وہ خسارے میں جن کو ہدایت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے اور کن کو نہیں ملے گی جو ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے ہدایت تو آ گئی ہے لیکن چاہتے ہی نہیں کہ ان کو ہدایت ملے ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے ان کے دل ہوں گے مگر شعور سے خالی وہ سمجھتے نہیں ہوں گے دل رہ کے بھی آنکھیں ہوگی مگر حقیقت سے بے نور حقیقتیں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گے اور ان کے کان ہوں گے مگر حق نہیں سن سکتے گویا یہ چوپائے جانور ہے چار پائے ان کی طرح ہے یہ لوگ کیٹلس ہیں بلکہ ان سے بدتر کیونکہ یہ غافل ہیں پھر رکو نمبر تک تھری ہے اللہ کی نشانیاں اور قیامت کے آمد کے بارے میں بتایا گیا ہے فرمایا جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ہم ضرور انہیں بتدریج یعنی آہستہ آہستہ پکڑیں گے یعنی جھٹ سے نہیں پکڑیں گے محلت دے دے کے پکڑیں گے جہاں سے انہیں کوئی علم بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح اللہ نے پکڑا ہے انہیں محلت ملے گی لیکن اللہ کی گرفت سے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اس کی پکڑ جو ہے بہت ہی سخت ہے شدید ہے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے غور و فکر سے کیوں کام نہیں لیا کیا زمین اور آسمان کی اور جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی تھی ان میں نشانیاں موجود نہیں پائی تم نے وہ موجود نہیں تھی اللہ کی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آئی کیا حق تو یہ ہے کہ اللہ جس پر گمراہی کا حکم لگا دے اس کا کوئی ہادی نہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور اللہ کس پہ گمراہی کا حکم لگاتا ہے جو گمراہ رہنا چاہتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے اسے اس پہ گمراہی کا حکم نہیں لگتا اور اللہ اسے سرکشی میں بھٹکنے چھوڑ دیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مہلت دی ہوئی ہے نا وہ تو بلیسنگ ہے اللہ کی نعمت ہے ہم کو تو اللہ پکڑ ہی نہیں رہا اتنے گناہ کرنے کے باوجود حالانکہ اللہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد اگر پکڑ نہیں ہوتی اس سے کہ خوش ہونے کے بجائے کچھ سوچنا چاہیے کہ کوئی تو ایسی بات ہے شاید مجھے اللہ مہلت تو نہیں دے رہا ہے اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا اتنی ساری میں نے گناہیں کی ہوئی ہیں تو الٹا ڈرنا چاہیے جب مہلت ملتی ہے تو یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی ایسے سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ کو ہے نہ فرشتوں کو ہے نہ رسولوں کو ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی وہ اپنے وقت پر اچانک آئے گی اچانک سے ہونے والا ہے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے اگر میرے اختیار میں ہوتا نفع اور نقصان دینے کا اختیار تو میں تو صرف بھلا ہی چاہتا میرے لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نقصانات پہنچے اللہ کے ہاتھ میں ہے نفع و نقصان ایون رسولوں کے بھی ہاتھ میں نہیں کتنا بھی پیارا رسول ہو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے اس سے نہیں مانگو لوگ کیا کرتے ہیں حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنا شروع کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نقصان اور نفع بلکہ اللہ کے ہاتھ میں اس سے مانگو اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو پہلی بات مجھے نقصان نہ ہو اس کی میں کوشش کرتا خوب سن لو میں اہل ایمان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر آیا ہوں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا میں اللہ نہیں ہوں میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کروں کچھ دفعہ یا نقصان دو تمہیں پھر رکو نمبر ٹوینٹی ون ہے جو اس سورہ العرف کا لاسٹ رکو آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری سورے پہ آئیں گے تو یہ لاسٹ رکو ہے اور اس میں آیا نمبر 189 سے لے کے 206 تک جس میں متقیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور انقلاب قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہا کہ تمہارا خالق و مالک وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تمہارے جوڑے بنائے ہسبینڈ اینڈ وائف بنے تم کیوں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو سکون کے لیے ایک دوسرے کے لیے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے نہیں میاں بیوی کو بنایا گیا بلکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بنایا گیا کیا تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو جو کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہے تم کیوں ایسا کر رہے ہو تمہارے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے کی اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اب تم یہ کر رہے ہو اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود تم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو خالق بنائے ہوئے ہو بتوں کو یا انسانوں کو نہ وہ کسی کی نہ اپنی ہی کچھ مدد کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ تم جس کو خالق بنائے ہوئے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہدایت کی پیروی نہیں کرتے ہو اپنی جیسی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو انہیں پکار کر دیکھو وہ تمہاری کسی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے جو قبر کے اندر ہیں یا جو تم بدھ بنائے ہوئے ہوں ان کو پکار کر تو دیکھو کبھی آواز دیے کیا کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤ ہیں کہ وہ ان سے چلتے پھرتے رہیں کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہو کچھ ہاتھ میں دے دیا جائے کیا وہ پکڑیں گے جیسے آپ لوگ پکڑتے ہیں زندہ لوگ تو کیا وہ پکڑ رہے آپ دیکھیں تو دیکھیں کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہو کیا ان کے ایسے کان ہیں جو تم جو بھی کچھ کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہو ایسے ہیں وہ کیوں ان کی پوجا کرے ہو کیوں ان کے پاس مانگ رہے ہو خوب سن لو میرا ولی میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی وہ نیکوکار کا مددگار ہے اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کبھی مٹی وغیرہ بھی ان کے پیر پہ آ جائیں تو کیا خود وہ صاف کر سکتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے فلڈ وغیرہ آ جاتے ہیں اور کبھی ان کے پیر کی کچھ انگلیاں کٹ جاتی ہیں کیا وہ اپنے آپ کے انگلیوں کو کچھ لگا سکتے ہیں یا اپنے آپ سے انگلیاں بنا سکتے ہیں غور تو کرو کیا کر رہے ہو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہ پائیں تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں ایسے بتوں وغیرہ کی کھلی ویسی نظر آتی ہیں نا کہ آنکھ کھلی رہتی ہے کچھ کچھ کی تو اتنی بھیانک ہوتی ہیں اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ آنکھیں ایسی بڑی بڑی بنائی ہوئی ہوتی ہیں دیکھ کے بھی ڈر لگے انسان کو تو آنکھیں تو تم کو دکھ رہی ہیں کہ وہ اتنی بڑی کھلی تم کو دیکھ رہی ہے حالانکہ وہ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ بے جان ہیں وہ کیسے دیکھیں گے تو تھوڑی عقل رکھو کہ تم کیا کر رہے ہو سمجھ سے کام لو کس کی پوجا کر رہے ہو کس کو مان رہے ہو پھر آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں آپ درگزر کریں ان سے درگزر فرمائیں اور جاہلوں سے اعراض بڑھتے شیطانی وسوسوں کا اللہ کی یاد سے علاج بھی کریں کیونکہ شیطانی وسوسے آتے ہیں نا ایون نمازوں میں بھی شیطانی وسوسے آتے ہیں تو اللہ کی یاد سے اس کا علاج کریں جو لوگ متقی ہیں ان کا ضمیر ایسا بیدار ہو جاتا ہے کہ جو ہی کوئی وسوسہ دل میں آتا ہے تو فوراً چونک اٹھتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے یہ وسوسہ ہے نا شیطان کی طرف سے جھٹ سے چونک جاتے ہیں اس کو آگے آگے سوچتے بیٹھتے نہیں ہیں اچھا آگے آگے اور کیا اور کیا اور کیا بلکہ چونک جاتے ہیں اور وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے طرز عمل کو صحیح کر لیتے ہیں اور آگے فرمایا کہ کلام میں الہی اللہ کا کلام اس کو جی لگا کر دل لگا کر سننا شیطانی وسوسوں کے اثرات کو دور کرتا ہے اس لیے قرآن جب لگا ہو تو کان کھول کے دل سے سنیں تاکہ اس کا اثر ہو جائے اور شیطانی وسوسے نہ آئے قرآن بصیرتوں والا روشن دلائل کا مجموعہ ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے مگر ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہی یہ رحمت ہے اے مومنو جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنو چپ رہو ہم کیا کرتے ہیں جب قرآن چل رہا ہوتا ہے یا تو لیکچرس چل رہے ہوتے یا تو ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے باتیں کرنا شروع کر دیتے مجلسوں میں بھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں غور نہیں کرتے تو کہا گیا ہے پوری توجہ سے سنیں اور چپ رہے غور سے سنیں بھلے ہی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹیکس تو بھی سنیں غور سے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن کا تو بھی غور سے سنیں اور تفسیر بھی ہو رہی ہے تو بھی غور سے سنیں چپ رہو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو اللہ تم پہ رحم کریں پھر صورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سبھی کو ہدایت فرمائی کہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف نماز کے وقت ہم اللہ کو یاد کریں پھر ہم جب گھر کے کاموں میں لگ جائیں یا باہر کے کاموں میں لگ جائے تو بھول جائے نہیں بلکہ باہر بھی گھر میں بھی اللہ کا زیادہ سے زیادہ یاد کریں کیونکہ بہت ساری دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئیں واش روم جاتے واش روم جانے سے پہلے کی دعا حتیٰ کہ ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن ہوتے اس سے پہلے کی بھی دعا ہر دعا ہمیں سکھائی گئی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کہا گیا دل کے دل میں آجزی سے ڈرتے ہوئے بھی اور زبان سے آہستہ بغیر پکار کے بھی اللہ کو یاد کرو دل میں بھی پکارو اور آواز کر کے بھی پکارو یہ نہیں ہونا چاہیے شاٹنگ شروع کریں وہ بھی الاؤ نہیں ہے خبردار کسی وقت غافل نہ ہونا کیونکہ جب غفلت ہوتی ہے نا تو شیطان اٹیک کر دیتا ہے بہت سارے وسوسے آنے لگتے ہیں لوگوں کے بارے میں دین کے بارے میں رسولوں کے بارے میں صحابہ کے بارے میں بہت سارے وسوسے شیطان ڈالتا ہے ہسبینڈ وائف کے بارے میں وائف ہسبینڈ کے بارے میں سب کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سے غفلت کرتے ہیں اللہ کا یاد نہیں کرتے اللہ کی یاد کرو دن رات غافل نہ ہو اللہ والے عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے وہ جھجکتے نہیں عبادت کرنے کے لیے ہر دم اسی کی تصویر میں وہ مشغول رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں یہ پہلی صورت ہے جس کے ابھی یہاں پر لاسٹ میں سجدے تلاوت آیا ہوا ہے یہاں پر سورہ العراف کمپلیٹ ہو گئی ہماری سورہ الانفال سورہ الانفال اس میں دس رکو ہیں اور سیونٹی فائیو آیات ہیں ابھی کم کم آیات آتے رہے گی سوائے سورہ شعرا میں دو سو سے زائد آیات ہیں ورنہ اس سے کم کم آیاتیں اب شروع ہوگی تو سورہ انفال انفال کا کیا مطلب ہے اس کا روٹ ورڈ دیکھا جائے تو نون فال نفل نفل کیا ہوتا ہے ہم نفل نماز جو پڑھتے ہو کیا ہوتا ہے ایکسٹرا ہوتی ہے نا نمازیں تو اسی سے انفال مال غنیمت مال غنیمت یا اسپوائلس آف وار بوٹی جو ہوتی ہے جنگ کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت وہ کیا ہوتا ہے ایکسٹرا چیز ہوتی ہے نا تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کمائی لیکن تمہیں مل گیا چونکہ پہلی ہی آیت میں انفال کا لفظ آیا ہے اس لیے اس صورت کی پہچان کے لیے اس صورت کا نام انفال رکھا گیا ہے پہلی پہلی صورتوں کو آپ دیکھیں تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے تبلیغ ہو چکی ہے آپ نے کیا کیا یہود نصارہ مشرقی نے مکہ اور دوسری اقوام کو اللہ کا پیغام بتلا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو پیغام سنا دیا وہ یہود ہو نصارہ ہو مجوسی ہو مشرقی مکہ ہو یا دوسری قومیں ہیں سب کو پیغام پہنچ گیا اب اہل ایمان اور کفار کی دو واضح جماعتیں ظاہر ہو گئیں دو ہی جماعتیں اب بنی ایک تو اہل ایمان ہے اور باقی کے سارے بچے وہ کفار میں آ جائیں گے قریش کے ظالم لوگ انتہا کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی کفار مکہ نے یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور مسلسل حملے کرتے رہیں کیونکہ اور ایکسٹریم ہو گئے وہ کیونکہ پیغام دین کا ساری جگہ پہنچ رہا تھا دنیا میں اس صورت میں جنگ کا قانون اس کے بارے میں جنگ کے قانون کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر دشمنوں سے مدافعت ڈیفینس ان سے دشمنوں سے حفاظت اس کے بارے میں ہے پھر خاص طرح سے غزو بدر اور اس کے کچھ اہم واقعات اس کا خاص موضوع ہیں غز بدر جو ہوئی تھی بدر کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں ہے اور مال غنیمت سے متعلق کچھ احکام آئیں گے ساتھ ساتھ جنگ اور صلح کے کچھ اسلامی قانون دیے گئے ہیں رکو نمبر ون ہے آئے نمبر ون سے ٹین تک جس میں مومنوں کے صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور غزو بدر کی روانگی یعنی غزو بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے سارے لوگ تو اس کے بارے میں آئے گا سورہ کے ابتدا اس حکم سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مال غنیمت جو ہاتھ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ لوٹ کا مال نہیں ہے لوٹ مار کر کے لایا ہوا نہیں ہے کہ جو جس کے ہاتھ آ جائے وہ اس کو لے لیں بلکہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ پھر ڈویژن ہوں گے کس کا کیا حصہ ملتا ہے آگے ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو آپس میں اصلاح کرتے رہو اللہ اور رسول کا کہاں مانو سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں ڈر جاتے ہیں دہل جاتے ہیں اور قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اب ہمارا کیا حال ہے قرآن سننے کے بعد کبھی کہاں پہ ہمارے دل کچھ ایسی آیات سن کے عذاب وغیرہ کی اور یا ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہونا چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں صدقات بھی دیتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو جب مسلمان کافروں کے مقابلے جہاد کے لیے نکلیں مسلمانوں پر یہ بات واضح نہ تھی کہ یہ لڑائی قریش کی باقاعدہ فوج سے ہوگی ان کو شور نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے جو تجارتی قافلے کی حفاظت کے بہانے بنا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تجارت کے لیے نکلا تھا لیکن وہ لوگ مدینہ پہ اٹیک بھی کرنے والے تھے لیکن وہ فوج کے مقابل سے ڈرتے رہے ان کی خواہش تھی کہ ہمارا مقابلہ جو دوسرے لوگ تھے صحابہ تو ان کا یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو جائے جب کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حق اور باطل کی جنگ ہو حق الگ ہو جائے باطل الگ ظاہر ہو جائے فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی جنگ ہے یہ تو وہ ہو جائے جس میں حق کی جیت ہو اور باطل کا زور ٹوٹ جائے آگے فرمایا یاد کرو تم اپنے رب سے غیبی مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے کیونکہ جو مومن تھے وہ بہت کم تھے تعداد میں بھی کم تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ سامان وغیرہ نہیں تھا جیسے مشرقوں کے پاس تھا اور مشرقوں کی تعداد بھی زیادہ تھی تو پھر کیا ہوا تم غیبی مدد مانگنے لگے اللہ کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے بھیج دیے اور فرمایا کہ یہ سب تمہارے اطمینان کے لیے ہے اصل مدد تو اللہ ہی کی ہے اگر اللہ فرشتے نہیں بھیجتا ڈائریکٹ بھی مدد کرتا تو ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے اس لیے بھیجے تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے تم سیٹسفائڈ ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہے اوکے تو تمہارے اطمینان کے لیے سکون کے لیے بھیج دیا ورنہ ان کے بغیر بھی اللہ مدد کرنے پر قادر ہیں تو اصل مدد تو اللہ کی مدد ہے پھر رکو نمبر ٹو ہے آئے نمبر الیون سے لے کے نائنٹین تک جس میں غزو بدر میں اللہ کی مدد اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا یاد تو کرو ہم نے آئین میدان جنگ میں تم پر اونگ تاریکی اونگ کیا ہوتی ہے گنودگی کی نیند جیسی آ جاتی ہے وہ حالت کو کہتے ہیں تو وہ آنے لگی کہ تمہیں نیند آ رہی تھی اونگ تاری کر دی تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ یعنی ایک دیکھیں آپ کبھی تھوڑی سی شارٹ نیپ لیتے ہیں تھوڑے ٹائم سوتے ہیں پانچ دس منٹ کی نیپ لے لیتے بہت ٹائرڈ ہونے کے بعد پاور نیپ جسے کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ لوگ انرجیٹک ہو جاتے ہیں خاص طر سے کیلولا وغیرہ کرتے وہ شارٹ نیپ ہوتی ہے نا سوتے نہیں ہیں اس میں ایک ایک گھنٹہ بلکہ کچھ پندرہ منٹ یا بیس منٹ یا میگزیمم میگزیمم تھرٹی منٹ کے اندر اٹھ جاتا ہے انسان تو وہ پاور نیپ ہوتی ہے تو اس میں انرجیٹک ہو جاتا ہے انسان کیلولا کرنے کے بعد تو اس طرح سے ہی تم کو پاور نیپ دی گئی اونگ آنا شروع ہو گئی آسمان سے تم پر پانی برسا دیا گیا تاکہ تم نہا دھو لو پاکیزہ ہو جائے اور جب ہفتے کے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو نہا لیتے ہیں تو نیند بھی اٹھ جاتی ہے اور فریش ہوتے ہیں انرجیٹک بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ نے ان کے لیے کر دیا کہ بارش نازل کر دی یہ اور ایک ریزن تھا بارش نازل کرنے کا کہ ریتیلے میدان میں تمہارے قدم جم جائے فرشتوں سے کہا گیا کہ مومنوں کے قدم جمائے رکھو میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ نے دلاسا دے دیا فرشتوں کو بھی یہ ساری کاروائی ان کے خلاف تھی جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی ایسے لوگ یقیناً سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں پھر آگے فرمایا ایمان والوں کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ گھبراؤ نہیں ڈٹ کے ہی مقابلہ کرو اور کوئی بھی ہو جب جنگ میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے امیر کیا بولتا ہے لیڈر کیا بولتا ہے ڈٹ جاؤ یہ یعنی نہیں کہتا بھاگ جاؤ ایک کونے میں کھڑے رہو بلکہ کہتا ہے کہ کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ ہمت نہیں ہارو ہمت دکھاؤ میدان جنگ سے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے والے اللہ کے غذب کے مستحق ہوں گے ایک بار جنگ کے میدان میں کوئی آ جائے اور ڈر کے مارے الٹا پھر جائے تو وہ سخت عذاب میں ہوگا کیونکہ یہ الاؤ نہیں ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جنگ کے حالت میں کوئی پلٹ جائے کیونکہ بہت نقصانات ہیں اس کے ملٹری کے لیے بھی نقصان ہے افراتفری مچ جاتی ہے الٹے ہو جاتے ہیں تو اور دوسرے بھی نقصانات ہیں دوسرے بھی ہمت ہار جاتے ہیں کئی ریزن سے لیکن ہمیں ریزن معلوم کرنے کی ضرورت نہیں بس اللہ کا حکم ہے کہ ایک بار جنگ کے میدان میں آئیں تو واپس پیچھے نہیں لوٹو لیکن کچھ سچویشن جیسے تم الٹا لوٹنا چاہتے اٹیک کرنے کے لیے وہ الگ بات ہے وہ سچویشن الگ ہے لیکن بلا ضرورت پیچھے ہٹنے کی منائی ہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا جو پیچھے ہٹ جائے گا میدان بدر میں کافروں کو تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا یہ ہو رہا تھا کہ بدر کے میدان میں کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم نے صرف تلوار اٹھائی اور دیکھ رہے کہ نیچے مردے پڑے ہوئے کافر مردہ پڑے ہوئے حالانکہ ہم نے ان کے اوپر مارا بھی نہیں تو اللہ کی مدد تھی فرشتے مار رہے تھے ان کو تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پھینکی ہوئی مٹی اللہ نے کافروں کے آنکھوں میں ڈال دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور جو پھینکنا چاہیے وہ انہوں نے نہیں پھینکی کہا گیا کہ وہ جو انہوں نے پھینکی وہ اللہ نے پھینکی اور وہ ڈائریکٹ کافروں کے آنکھوں میں گئی اے کافروں تم بدر میں جس حقیقت کو دیکھ چکے ہو اس کو اختتام نہیں سمجھو اینڈ نہیں سمجھو یہ اینڈ نہیں ہوا ہے تمہارا ابھی کہ یہ سب ختم ہو جائے اگر تم نے آئندہ بھی ایسی حرکت کی تو پھر تمہارا یہی حشر ہوگا جو ابھی تم دیکھ رہے ہو تو نیکسٹ ٹائم بھی اگر ایسا کیے مسلمانوں کے خلاف مومنوں کے خلاف تو تمہارا یہی حال ہونے والا ہے تمہاری کثرت تعداد تمہیں اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے گی تم اس پہ تکبر نہیں کرو ہم تعداد میں زیادہ ہیں مسلمان تو چند ہیں ہم تو ان کو دیکھ لیں گے تعداد پہ تکبر نہ کرو اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے رکو نمبر تھری آیا نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی ایٹ تک جس میں اللہ نے تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دیا اس کے بارے میں ہے اے ایمان والوں اللہ اور رسول کا کہاں مانو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے زبان سے تو یہ کہا کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سنتے نہ تھے ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین حیوان ہیں یہ لوگ ہر خیر سے محروم ہیں ورنہ ان کو اللہ ضرور سنواتا تو حیوان کیا ہوتا ہے سنا انسنا کرتا ہے تو یہ لوگ بھی سن کے بھی نہیں سنتے ایسے لوگ ہیں یہ آگے فرمایا اے ایمان والوں جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے تو اسے قبول کر لو یعنی اس کو فالو کرنا شروع کر دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہارے لیے زندگی بخشتی ہے اسے فوراً قبول کر لو ان فتنوں سے بچو کہ جب ان کی آگ بھڑک اٹھتی ہیں تو صرف انہی کو نہیں جلاتی جنہوں نے سلگائی بلکہ سبھی کو یعنی اچھے اور برے نیک اور بد سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں کوئی بھی جب تباہی آتی ہے بربادی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے صرف برے لوگ ہی نہیں جاتے بلکہ ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے آگ لگانے والے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے ویسے بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اجر ملیں گے جو بھی انہوں نے کیا تھا اور جو برے کرتے ہیں ان کو اپنے جو بھی برائی تھی اس کا حساب دینا ہوگا اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اچھے لوگ بھی روکتے نہیں ہیں کسی برائی سے تو وہ بھی اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں یاد کرو کہ تم تعداد میں کم تھے کمزور سمجھے جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچھک نہ لے جائے کیونکہ شروعات میں جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی شروعات میں بہت کم مسلمس تھے تو اس کے بعد کیا ہوا اللہ نے تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دیا اور زیادہ مسلمان ہونے لگے تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ بھی دیا اپنی مدد سے قوت بھی بخشی اور پاکیزہ رزق بھی عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو آگے فرمایا اے ایمان والوں تم خیانت نہ کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ امانتوں میں خیانت کرو ان ساری چیزوں میں خیانت کرنا نہیں ہے اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بڑی آزمائش ہیں ہم سمجھتے یہ صرف بلیسنگ ہے کبھی کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے اگر تم اس آزمائش میں پورے اترے تو بڑے اجر پاؤں گے تو پھر تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے اس کی اولادوں کی وجہ سے بھی اور مال کی وجہ سے بھی انسان صحیح اور راستے پہ آ سکتا ہے یا بھٹک بھی سکتا ہے رکو نمبر فور ہے آئے نمبر ٹوینٹی نائن سے لے کے تھرٹی سیون تک جس میں کفار کے عذاب الہی کو دعوت وہ خود بولتے تھے کہ اللہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا تو اس کے بارے میں فرمایا اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے گا تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا اور تمہیں بخش دے گا وہ دن نہ بھولو جب کافروں کا منصوبہ تھا انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں وطن سے ہی نکال دیں مگر ان کے سازشیں ناکام ہو گئیں آگے فرمایا جب ان کے سامنے کلام اللہ پڑھا جاتا ہے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہ کافر قرآن کو پہلی قوموں کے افسانے بتاتے کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں کس سے ہیں جو تم سنا رہے ہو حالانکہ اس سے عبرت لینے کہا گیا تھا اس لیے بتایا جا رہا ہے یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دیں یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا دیں لیکن آپ اور ایمان والے مکہ میں ان کے درمیان موجود تھے ان پر عذاب کیسے آ جاتا کیونکہ جہاں پر نبی موجود ہو وہاں پر عذاب نہیں آتا تو وہ بھی تھے اور صحابہ بھی تھے اب یہ لوگ اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکیں گے اللہ کیوں نہ ان پر عذاب نازل کریں جب کہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے مسجد حرام سے بھی روکا اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا ہوتی تھی صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا یہی ان کی عبادت ہوتی تھی یہ انہوں نے ایک طریقہ گھڑا ہوا تھا اپنی طرف سے کہ یہی عبادت ہے آج بھی جو جاپنیز ہیں جاپنیز لوگ وہ لوگ بھی عبادت اس طرح کرتے ہیں ٹالیاں پہلے بجاتے ہیں اور پھر ان کی جو پوجا ہوتی ہے وہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ہمارے گاڈ کو جگا رہے ہو سویا ہوا رہتا ہے تو اس کو جگاتے ہیں کوئی علا سویا ہوا ہو سکتا ہے تو ان کی کیا ہوتی ہے یا تو گھنٹیا بنٹیاں کچھ لوگ بجاتے رہتے ہیں تاکہ جگائے اور سنیں ہمارا جو علا ہم نے بنایا ہوا ہے تو یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے تھے تو اسی طریقے سے یہ جو قریش کے جو مشرقین تھے وہ کیا کرتے تھے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے یہی کہتے تھے کہ یہ ہماری عبادت ہے بے شک کفار و مشرقین اپنے مال و دولت اسلام کے راستے میں روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جیسے مسلمان اپنے جو بھی مال و دولت ہے وہ کس کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں حالانکہ خرچ یہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہے ہیں فرق کیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہے مسلمان اور جو کافر ہیں مشرق ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں یہ بالآخر مغلوب ہوں گے ہار جائیں گے یہ لوگ اللہ سبھی کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ جہنم میں رہیں گے نائنتھ جز کا یہ لاسٹ یہاں پر رکو آ رہا ہے فائیو نمبر رکو اور اس کا پھر ہم جو کنٹینیوشن ہے وہ ٹینتھ جز میں دیکھیں گے جس میں مال غنیمت کے بارے میں اور بدر کا فیصلہ کن مارکا جو ہوا تھا جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم اب بھی بعض آ جاؤ تو جو کچھ پہلے کر چکے وہ معاف کر دیا جائے گا تمہاری معافی ہو جائے گی اسے بھلا دیا جائے گا معاف کر دیا جائے گا تو اب ٹھکانے پہ آ جاؤ لیکن پھر بھی ایسی حرکت کی تو پہلی قوموں کی طرح تم بھی سزا پاؤ گے آگے فرمایا مومنوں تم ان کے خلاف لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اب جب جنگ کی بات آتی ہے تو کوئی بھی کمانڈر ہو وہ یہی حکم دے گا کہ ان سے لڑو ان سے بھاگو نہیں اور اللہ کا دین غالب آ جائے یہاں تک کہ تم لڑتے رہو اگر کوئی راہ حق سے پھرتا ہے تو وہ جان لے کہ تمہارا مولا تمہارا کارساز اللہ ہے وہ سب سے اچھا کارساز اور سب سے اچھا مددگار ہے اور اللہ ہی سب کا مددگار ہے یہاں پر ہمارا جز نائن فنش ہو رہا ہے